اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا توحید کے گلشن میں خزاں آ نہیں سکتی توحید کے گلشن میں خزاں آ نہیں سکتی مشرق کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا موسا کے تو ساحل نے قدم چوم لیے ہیں موسا کے تو ساحل نے قدم چوم لیے ہیں پھر کو دریا سے نکلتے نہیں دیکھا جس شخص کا ہو زیست کا عنوان ہی توحید جس شخص کا ہو زیست کا عنوان ہی توحید اس شخص کو عنوان بدلتے نہیں دیکھا جس دل میں سمائی ہو پیمبر کی محبت جس دل میں سمائی ہو پیمبر کی محبت بدعات پہ اس دل کو مچلتے نہیں دیکھا بجھتا نہیں پھوکوں سے چراغ اہل ہدا کا بجھتا نہیں پھوکوں سے چراغ اہل ہدا کا بس کفر کا اسلام پہ چلتے نہیں دیکھا سیلاب حوادث ہو کے طوفان مسائب سیلاب حوادث ہو کے طوفان مسائب مسلم کو رہے حق سے پھسلتے نہیں دیکھا ہو جبر کی تلوار کے دولت کی ہو جھنکار ہو جبر کی تلوار کے دولت کی ہو جھنکا موقف کبھی مومن کا بدلتے نہیں دیکھا مردان خدا غیر خدا سے نہیں ڈرتے مردان خدا غیر خدا سے نہیں ڈرتے جس دل میں ہو ایمان وہ دہلتے نہیں دیکھا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے بچ کر کسی ظالم کو نکلتے نہیں دیکھا تسکین ضرور اس کو ملی یاد خدا سے تسکین ضرور اس کو ملی یاد خدا سے جس دل کو کسی طور پہ بھیلتے نہیں دیکھا تسکین ضرور اس کو ملی یاد خدا سے جس دل کو کسی طور بہلتے نہیں